رباح بن ابی معروف نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عطا سے سنا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اس کی اپنی پیداوار کے بدلے کرائے پر دینے اس کے پھل کو کئی سال کے لیے بیچنے اور پکنے سے پہلے پھلوں کی بہ سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو پندرہ